حالات بدلتے رہتے ہیں حج اسلام کے محکم اور بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک حج کرنا فرض ہے جو مسلمان استطاعت کے باوجود حج ادا نہیں کرتے ان کا انجام اور خاتمہ بہت خطرے میں پڑ جاتا ہے حج ایک آشکانہ عبادت اور لاکھوں سعادتوں کا ایک مجموعہ ہے حج کرنے سے نہ تو کسی مسلمان کا مال کم ہوتا ہے اور نہ ہی اسے فقر و فاقہ کا خطرہ رہتا ہے حج کے ذریعے ہم براہ راست اسلام کے مقدس ترین مقامات کو دل اور آنکھوں میں بسا لیتے ہیں حج بیت اللہ تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے مکمل پاکی کا بہترین نسخہ ہے حج بیت اللہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے جوڑتا ہے اور یہی وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا ہے حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے اور مسلمانوں کے لیے حج بیت اللہ کھولنے کے لیے حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنتیں اور بڑا جہاد فرمایا ہے حج ایسی عبادت ہے جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک مسلمان کو نور اور پاکی سے بھر دیتی ہے حج کے اجتماع میں شرکت حشر کے دن کے اجتماع میں ہمارے لیے آسانی اور راحت کا ذریعہ ہے حج بیت اللہ کا ہر لمحہ ایمان اور عشق سے معمور ہے حج بیت اللہ ایسی والہانہ عبادت ہے کہ اس عبادت کا شوق بھی عبادت کی طرح لذیذ ہے اس لیے جو مسلمان مرد اور عورت حج بیت اللہ کے لیے جا سکتے ہوں وہ ایک منٹ کی تاخیر نہ کریں حالات بدلتے رہتے ہیں معلوم نہیں کب آنکھیں اچانک دیکھنا بند کر دیں بہت سے لوگ نابینا ہو جاتے ہیں معلوم نہیں کب اچانک کہیں گریں اور جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں معلوم نہیں کب کوئی پکڑ کر کسی جگہ قید کر دے معلوم نہیں کب کوئی بیماری اچانک آئے اور زندگی ایک بستر تک محدود ہو جائے پھر کیوں اپنی آنکھوں کو کعبہ کی زیارت سے محروم رکھیں پھر کیوں اپنے قدموں کو بیت اللہ کے طواف سے محروم رکھیں آج اگر صحت بھی ہے اور کسی جگہ کوئی مال بھی خام خواہ پڑا ہوا ہے تو اسے قیمتی بنا لیں معلوم نہیں کب یہ مال اچانک ضائع ہو جائے